اگر کوئی شخص اللہ کا اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے